اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب آواز حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ پر ندامت کی وجہ سے غمگین شخص کی آواز سے زیادہ محبوب آواز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نہیں وہ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے چنانچہ جب بھی وہ اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور وہ پکارتا ہے ہے میرے رب عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صوت حب الى الله من صوت عبد لهفان عبد اصاب ذنبا فكلما ذكر ذنبه امتلا قلب فرقن من اللہ فقال یا رب توبہ کے بعض فوائد توبہ دراصل روحانی پاکی کا نام ہے یہ انسان کے اندر کی میل کچیل اور گندگیوں کو دور کر دیتی ہے توبہ کا دروازہ چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے جب تک موت کا غرغرہ شروع نہ ہو جائے انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے توبہ کے بہت سے فائدے ہیں مثلا نمبر ایک توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے نمبر دو توبہ کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات وہ گناہ بھی نیکیاں بنا دیے جاتے ہیں نمبر تین توبہ سے انسان کو فلاح اور کامیابی ملتی ہے وطوبو ارلّہ جمی المؤمنون لعلکم تفلحون